عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے رات کا وقت تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر انہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر کی ماں اسے روئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تین مرتبہ سوال میں اصرار کیا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی مرتبہ جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ گیا مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نانازل ہو ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک پکارنے والے کی آواز میں نے سنی جو مجھے ہی پکار رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج رات ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو تینتیس